حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاتب کے بارے میں جسے قتل کر دیا جائے فیصلہ فرمایا کہ جس قدر وہ مکاتبت ادا کر چکا ہے اتنی آزاد کی دیت دی جائے گی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بارہ